شیر نے چھلانگ ماری آ کر کے منہ سون کر دیکھا پتا چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہیں دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر میں یہ عرض کر رہا تھا اس جمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی زلیل و خار ہوئے وہی تباہ و برباد آؤ ہم بھی پتا کریں نامعلوم دن کی زندگی ہے کسی کا ایک دل باقی کسی کے آٹھ دن باقی کسی کے دو چار سال باقی آؤ بدلو تبدیلی لاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کرو سنتوں پہ عمل کیا کرو خدا کی قسم محبوب عالم کی سنت کے صدقے میں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 اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے بوٹیاں اڑا سکتے ہو قیمہ بنا سکتے ہو پر اللہ کے دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے دو منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط اور یہاں ساٹھ سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا چھٹی کرتے ہیں پھر آؤن کی کہ جو چاہے سزا دو جو چاہو ہمیں مارو کچھ بھی کرو ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا اور انجام کے طور پر کہنے لگے ان لہو مجری من پ لگو جہنم قربان لاؤں لہو مجرمن فإن لہو جہنم ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے گناگار ہو جاتا ہے سیاکار بن جاتا ہے رب العالمین کے یہاں خو ذلیل و خار ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے ان لگو مجری من لگو جہنم ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے ایمان ملا اسے ترک کر دیا ایمان ملا اسے چھوڑ دیا ایمان کی قدر نہ کی یقین کو جمایا نہیں اپنایا نہیں جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا کبھی کفر کر بیٹھا کبھی شرک کر بیٹھا کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا ان لہو مجری من لہو جان لگ تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں زلیل و خار ہو جاتا ہے بھی بن جاتا ہے اور کمال کی بات ہے دو منٹ کے اندر جہنم کا پتا چل گیا کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا ولا یا کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی ایسی خوفناک جگہ ہے ایسی وحشتناک ناک جگہ ہے تباہ کن جگہ ہے اس طرح سے عذاب دلیل کرنے والا ملے گا فرمایا جگ جلو دوم بدل نا ہوں جلو دوم غیر کلا گاہ آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے ستر ستر سا ہے بدستور چل رہی ہے چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں اسی لیے پھر آؤں کے جادوگر ایمان لانے والے کا یمو تو ہاں بلا یا نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ مئی آتی مینن پکد عامل پالحات سولا کہ جاتا اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے مضبوط رہے ہوا دسات ساتھ آئے کتنے اٹھے شرار سے اٹھے طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلے جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا سرک کے نیڑے نہ گیا کفر کے قریب نہ گیا مؤمن جو آدمی ایماندار بن گیا اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا قرب والا بن گیا پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا فرمایا فولا پولا فولا کا مدرا جا تو اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں دو منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا دوزت کا پتہ چل گیا جزا اور سزا کا پتہ چل گیا عذاب تباہ کل کا پتہ چل گیا کتنے افسوس کی بات ہے عمر گزارے بیٹھے ہو وقت گزارے بیٹھے ہو اب قبریں نزدیک ہے موت نزدیک ہے اللہ کی عدالت نزدیک ہے پرور عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے آج تک جہنم پہ یقین نہیں جنت پہ یقین نہیں موسا علیہ السلاط اسلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک موجزہ دیکھا کتنے مضبوط ہو گئے تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں موجزے دکھائے کچے پھرتے ہو انہوں نے صرف ایک موجزہ دیکھا کلیم اللہ کا تم حبیب اللہ کی امتی ہو تم کالی کملی والے کی امتی ہو تم محمد عربی صلی اللہ وسلم کی امتیوں لاکھوں معجزات دیکھ چکے ہزاروں معجزات سن چکے مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا دیکھو وہ یوں برباد ہوئے وہ یوں زلیل و خار ہوئے کسی کو کوئی عذاب دیا گیا کسی کو کوئی عذاب دیا گیا لوت علیہ السلاط اسلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ قوم کو سمجھاتے ہیں قوم کو آگاہ کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں ہوشیار بیدار کرتے ہیں قوم مانتی نہیں کلبت قوم کی نیل مرسلی إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون میرا نبی تھا میرے نبی کو جھٹلایا میرے پیغمبر کی تقدیب کی برادری کی بات مانی خاندان کی بات مانی رسم و رواج کی بات مانی میرے نبی کی نہ مانی لکم رسول امین فاتقوا الله وأطيعون میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا اللہ کے عذاب سے ڈرایا ڈر جاؤ بہت آ جاؤ تمہارا کل خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے حساب لے گا زندگی کا حساب لے گا بدن کا حساب لے گا آنکھوں کا حساب لے گا دل و دماغ کا حساب لے گا کرتوت کا حساب لے گا دل کا حساب لے گا اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو اللہ پاک پوچھے گا تم نے تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اللہ آہا اس پرور کی عبادت کرو نظر یاد اس پروردگار کی دو عبادت اسی کی کرو سر اسی کے سامنے جھکاؤ رکو اسی کے سامنے کرو یہ ماتھا یہ پیشانی یہ جبین ناز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ نبی کی یہی تعلیم ہے ہر نبی کا یہی بات ہے ہر نبی کی یہی نصیحت ہے ہر نبی کا یہی کاروبار ہے اللہ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ لوت علیہ السلاط اسلام کی قوم اور خود گھر والی بھی صرف کی لالت میں گرفتار تھی خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں میں نے دماغ رکھا ہے دو جان کی سمجھ رکھی ہے عقل رکھی ہے دماغ رکھا ہے یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے تو کہیں لال کپڑے لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے شرم کرو اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا چاروں طرف سے جنگے چل رہے ہیں چادریں رکھی ہیں بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جاؤں گے ہماری گردنی کس طرح سے کاٹتے ایمانداری سے بتاؤ جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں کئی دن ٹھہرے ہوں وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو ابو بکر بیٹھے ہو عمر بیٹھے ہو عثمان طلحہ زبیر سعد ابھی بکاس چودہ سو صحابہ جس طرف کے نیچے بیٹھے ہوں اور جس طرف کے نیچے چودہ سو صحابہ نے بیٹھ کی حضور نے بیٹھ لی پیری مریدی پکی ہوئی طے ہوئی اور جس پیری مریدی پر جس بیس پر خدا اتنا راضی ہوا فرما اللہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اسی ابائی تخت سجارا بیس کرنے والے اور بیس کرنے والوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی صحابہ نے بیعت کی حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے اور جس سرخ کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہن کائنات کا قیام ہوا ہو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں سنا ہدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی نبی رسول امام الانبیاء اہل بیت صحابہ خلفائے راشدین سارے جس طرف سے نیچے بیٹھے ہو اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا لوگ اس کی عظمت کرنے لگے تعظیم کرنے لگے فاروق کو پتہ چل گیا خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو فرمایا ہاں ہاں جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکرے لگے گی لوگ یہاں صرف شروع کر دیں گے اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے اس کی پوجا چھوڑ دیں گے اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے یا لوگ سجدے شروع کر دیں گے اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا حالانکہ اس زمانے میں بدت کرنے والا کوئی قریب قریب تھا بھی نہیں سیرت کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے درخت کی طرف دل لگا لیں گے گڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدین پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا فاطمت الزارا کا روزہ الگ تھا حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے مگر حالت وہی تھی نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے یا فاطمت الزارا کے مزار پہ پڑی ہے یا حضرت ایسا صدیقہ آپ کے دروازے پہ پڑی ہے یا حضرت خدیجہ کے دروازے بیت اللہ میں کوئی نہیں روز رسول اللہ پہ کوئی نہیں آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے یہاں تجربہ گربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں مسجد میں آدمی نہیں ملتا جب سے آزاد لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نماز ہی مر گئے طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقی کا دروازہ ہی بند کر دیا مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی حضرت فاطمت الزہرا حضرت صفیہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کلسوم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جمعین حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے احکام کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے قبروں کی مٹی چاٹتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین اور میرے پروردگار لا تجال قبری اسلام میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گالا لاور آئی دعا ہو رہی ہے امام الانبیاء دعا مانگ رہی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہی ہیں اور آگے فرمایا لال اللہ یہود سارا اللہ یہود السارا پہ لانت کرے پھٹکار کرے کیوں اس لیے اتخذو قبور عبوری آئی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ جا بلا لیا تھا جانتے سارے ہیں سارے مولویوں کو پتا ہے سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکو کسی کو نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا وہ جانتا تھا کہ چودہ صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے دل ان کے کالے ہوں گے دل ان کے صاف نہ ہوں گے فرمایا میرے بندے جلادہ چاہے ابو بکر کا ہو جلادہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو جلادہ عثمان کا کیوں نہ ہو جلادہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو جلادہ فاطمت الزہرا کا کیوں نہ ہو جلادہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو جنازہ جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو جنازہ بہاب الق الفریہ ملتانی کا کیوں نہ ہو جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو ہمارا خبردار کھڑے ہو کے نیت بان کھڑے کھڑے سلام پھیر دے بیچ میں رکو سکنے کی کوئی اجازت نہیں فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں میں اپنے لیے رکو نہ کراؤں اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کتب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے گوشت کا سجدہ ہو رہا ہے فرمایا او لوگوں جب کی ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا کتب کا جنازہ سامنے تھا ابدال کا جنازہ سامنے تھا صحابی کا جنازہ سامنے تھا نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا جب تو میں نے سجدہ کر نے دیا نہ تو نے کیا اور جب وہ زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی سنگے مرمر لگ گئے پتھر لگ گئے جالیاں لگ گئی گلاف ڈھک گئے اب سجدہ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے یہ حق میرا ہے نہ حقی نہ کرو ظلم نہ کرو بے انصافی نہ کرو سجدہ میرے لیے فرمایا سارا جہان تیرے لیے ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے سبزیاں ترکاریاں پھل فروٹ کھانا پینا صحت و تندرستی حسن و جمال مال آل یہ سب کچھ تیرے لیے کھیتیاں سر سبز ہے تیری زدا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہے تیری غذا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے میں تیرا رب تو میرا بندہ میں تیرا خالق تو میری مخلوق میں نے پالا میں نے سنبھالا میں نے جوانی دی میں نے عقل دی اولاد میں ہی دوں گا نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی یہ سید لالو تعلیہ السلام السلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متلبے کرتے ہیں اولاد پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں میرے بھائیوں اور میری برادری اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے تارے چچو آؤ میری بات سنو فما کو قوم کی نیل مر قال اس کا لہم اخوہ تک میرے بھائیوں میری برادریوں میرے خاندان کے لوگوں میرے عزیزوں میرے رشتے داروں میرے دوستوں کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے توحید کی امانت سبحان اللہ توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا لو ڈر جاؤ اللہ سے نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے جس کے قبضے میں پتا پتا ہے جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے اس پروردگار سے فاتقوا الله وأطيعون اللہ سے ڈرو گے خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا سارے کسانوں کی بگڑی بنا دے گا نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اور ہوں لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا کلا کما علیہ اجرا میں اجر نہیں مانگتا میں بدلا نہیں مانگتا میں مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا میں روٹی پانی نہیں مانگتا ان اجری اللہ رب العالمین اللہ کا نبی کھڑا ہے بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو برادری کو خاندان کو اور سارے میری بات سنو خدا بند کریم نے جو تاج نبوت تین حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں سیدنا لوت علیہ السلاط والسلام کی قوم بات تو کیا آتی سرک میں تو گرفتار تھے ہی ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے بدماشی ہے بدکاری ہے حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے فرشتے آواز دیتے الہی اجازت نوت علیہ اسلام کی قوم والا آداب ہم پھر دوہرا دے اللہ کا نبی کھڑا ہے سمجھاتا ہے مانتے نہیں ہیں بیماری پھیلتی چلی گئی مرض بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اللہ کے نبی نے جوں تبلیغ کی جوں سمجھایا جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا دو تین فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوت علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے وہ بازار سے گزرے کاروبار چھوڑ دھندا چھوڑ دکنداری چھوڑ سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے وہ لوت علیہ سلا تو اسلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں لوت علیہ السلاط اسلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر ہم اپنی خواہش پوری کریں گے ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے لوت علیہ السلام فرمانے لگے ان سال میں میرے مہمان ہے بابا بابا بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئی دروازہ توڑنے لگے نکال ان کو باہر سید لالو اسلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے یا لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے فرمانے لگے لوگ جانے دو باد فرمایا کو یا کہو قوم کے لوگوں او میرے بھائیوں او میرے رشتے داروں بلا اطہر لکم تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں عورتیں موجود ہیں ان سے اپنی حاجت روائی کرو ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ قربان جاؤ نبی پر کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں بڑا سمجھایا بعد آ جاؤ چلے جاؤ میرا مقام نہ توڑو دروازہ نہ توڑو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا بعد آ جاؤ چلے جاؤ کہنے لگے نہیں نہیں ہم بالکل نہیں جانے تھے ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہر نہیں جائیں گے سیدنا لوت علیہ سلاط اسلام نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا ہاتھ باندھے منتیں کی بڑے بڑوں کی سرداروں کی چودھریوں کی ملتیں کی بڑا بڑا سرمایہ داروں کی ملتیں کی اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے فرمایا جاؤ چلے جاؤ باہر آ جاؤ کچھ جو ظالم قسم کے تھے جو بدبخت اور شکی تھے جو بہت زیادہ شیطان تھے انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کو دھکے دیے ہٹے طرح دروازے سے دروازہ روک کے کھڑا ہے صبح سے یہ وقت آ گیا ایسا نہیں ہے اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے سیدنا لوت نے سلاط اسلام نے رونا شروع کر دیا جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال قال لی ل او اوی الى رقن شدید اے کاش میرے پاس فوج ہوتی میرے پاس لشکر ہوتا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی میں تمہیں مار کے بھگاتا اور جال مول شرم کرو نبی کو نہ مارو اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو خدا کے نمائندے کو نہ مارو لوت نے سلاط السلام کو مارنا شروع کر دیا گسیٹنا شروع کر دیا ادھر اللہ کے نبی نے رویا رو دیا ادھر آنسو پڑے ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے کالو یا لو اندر سے آواز آئی مکان سے آواز آئی جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے اور تم لوگ ماننے یا نہ ماننے نبی کا رونا فرشتے بھی دیکھ سکتے ہیں اندر سے آواز آئی قالو یا لو رسول ربک اللہ کے نبی لوت علیہ السلام آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہم آدمی نہیں ہیں چھوکرے نہیں ہیں ہم لڑکے نہیں ہیں ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں دروازے سے ہٹ جاؤ انہیں اندر آنے دو ایسا کریں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں بیوی بچوں کو ساتھ لیں دو منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ ہم اس ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں لوت علیہ السلاط اسلام اللہ کا نبی نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے کون سمجھ سکتا ہے لوت علیہ السلاط السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا جلدی کرو باہر نکلو بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا جلال آ گیا اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے لوت علیہ السلاق السلام کی بیوی تھی گھر والی تھی پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی پھر چل پڑتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے پھر تھوڑی سی چلتی ہے یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں جگنا ابھی تو کچھ ہوا نہیں جوں کہ تو ہے بستی اللہ کو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناگار کے لیے سزا ہے بربادی ہے اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ نہیں بیٹا جائے گا لوت علیہ سلاط اسلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے شہر سے کچھ دور گئے تھے قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت کی بات نہیں فرمایا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم إدارة من طين مسومة عند ربك مشریفی فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوت علیہ السلام ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا بستی کٹ گئی شہر کٹ گیا یہ علاقہ الگ کٹ گیا یہ قوم کٹ گئی بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی پتھر برستے جاتے تھے اور دار پتھر پتھروں کے بنے ہوئے تیر اور قرآن کریم کا تھا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے یہ فلاں بدماش کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے یہ فلانے گلادار کو لگے یہ فلانے کو لگے نوکدار پتھر آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے اوپر بہت دور لے گئے آئی پلٹ کر زمین میں پھینک دو عورتیں مر گئی بچے مر گئے ساری قوم برباد ہو گئی فرمایا فرماوت اطلافی آل ادیل اذابل علی جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا جب میں غضب ناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا تیرا چاہنے والا میں تھا تو میرا تھا میں تیرا تھا تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی پیغمبر کی نصیحت کے کان نہ دھرا پیغمبر نے بتیرا بلایا بتیرا سمجھایا اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے میرے غضب سے بچ اللہ کے غضب سے بچ جائے اللہ کی تباہی سے بچ جائے اگر اس کے آزاد آ گیا پھر چلے گا نہیں جب وہ زمین کٹی تو لوت علیہ سلاۃ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی ہاں نسبتیں قائم کر لو جی فلانے بن جاؤ فلانے بن جاؤ یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو وہی شرک وہی وہی کفر کی لالت جب تک عقیدہ نہیں بنتا آمان کی جڑیں نہیں بن سکتی قرآن کا فیصلہ ہے ایک دن میں سو دیگے پکا ایک دن میں ایک ہزار آدمیوں کو کپڑے پہنا ایک دن میں ایک سو پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں تمام کا تمام پانی کی طرح بہ جاتا ہے پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے ہندوستان کا ایک ایک کرار ایک ایک بنیا بیس بیس لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے دس دس لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے اور اگر میری بات کو یقین نہ ہو اب گرمی کا موسم آئے گا کبھی سندھ کا سفر کرو گوٹ کی پنو آکل ڈیر کی میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنوں کے لڑکے کناروں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں پلانے والے کران ہیں پینے والے امتی اور مسلمان ہیں لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی جڑ مضبوط نہیں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے دس پھر چاول پکا دو سارے گنا ختم ہو جاتے ہیں اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوت علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے رات کو سمجھایا دن کو سمجھایا صبح سمجھایا شام سمجھایا ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤ مارے مگر قوم نہ مانی برادری نہیں مانی خاندان نہیں مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی چچوں نے مارا سات بھائیوں نے مارا اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خزرا سے جا کے پوچھو کالی کملی والے آمنا کے در یتیم تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی کیا وقت ہوگا جب ابو ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے ہی کہنے لگے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں تیرا عقیدہ اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے تو ایک کا پجاری ہم کئیوں کے پجاری تیرا ایک خدا ہمارے کئی خدا بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں پھر امام الانبیاء شہنشاہ کائنات سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی نہ دی جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے ابو جہل نے سر میں پتھر مارا نہ وہ دور جا کی دھار پڑی نہ آنا لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا فرمایا جا میرا خدا پہ کوئی کتا مسلط کرے گا تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا کانپتے کانپتے گھر گئے ابا نے پوچھا کام کری آئے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں کافر کہہ رہے کافر ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے اس نے کہا بارہ تیرہ برس ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھٹیٹتے گھٹیٹتے پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی کام بگڑ گیا تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھدار تھا اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو ہاں، روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بگڑے گا یوں لکھا علماء نے ابو لہب رونے لگا پڑوس کے لوگ آئے وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا کہنے لگا خیر نہیں اس نے اب کوئی جنازہ نہیں کوئی میت نہیں کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا آگ لگی ہوئی نہیں نقصان کچھ نہیں تم رو کیوں رہے ہو ابو لہب کرے لگا اور اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی لگا ابو لہب اتنا سیاح ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے روز تو آپ اس کو مارتے ہیں اس کے ماننے والوں کو کھوڑا مارتے ہیں کیا ہے اس کے پلے کچھ نہیں بگڑے گا اب تھا ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچا ہے پر اے لوگ یہ تو بتاؤ چالیس پچاس سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو پہاڑ کر سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے سچا ہے حق ہے اور جی پرانی کتابیں ہو گئی پرانا دین ہو گیا پرانا اسلام ہو گیا اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے عورت کا یقین نہیں مرد کا یقین نہیں دکاندار کا یقین نہیں ڈاکٹر کا یقین نہیں افسر کا یقین نہیں چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں مرد عورت کا یقین نہیں اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے تجارت کے لیے چلا ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے شام ہو گئی راستے میں کہنے لگا قافلے والوں کرم کرو مجھ پر رحم کرو مجھ پر میری بات سنو تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے ساری رات ان کی حفاظت کرو خیر نہیں سارے سامان کا ٹبا بنایا پلا بنایا اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا چاروں طرف لوگوں کو سلایا ہوشیار کیا بیدار کیا آواز آئی اور جنگل کے شیر آج ہاں، آج تیری باری ہے الہی مہاویروں میرے نبی کو دکھ دینے والے کو سیروں پھاڑ کے پھینک دو شیر آیا چاروں طرف پھر رہا ہے پہاڑ کے سامان کے پتہ نہیں چلتا وہ کون گناگار ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ سر جائے ناحق کوئی نہ پھڑ جائے ہم مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ نہ میرے گلے پڑ جائے پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں بڑا دلیر ہوں تیرا جا بنایا ہوا جانور ہوں تیری مخلوق ہوں مجھے بتا وہ گلاگار ہے کون سا لاہک خون نہ بہا دیا جائے جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے ہم نہ ڈرے بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے سال اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار والا پھرتا ہے ظلم کرتے انہیں سوچتے نہیں کہ کیا ہوگا کیا کہاں اثر پڑے گا کہاں یہ بات پہنچے گی آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے آج فیصلہ کرنے والا تو ہے کل کو مثل تیری ہوگی عدالت دوسری ہوگی فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی میرے نبی کا دل دکھایا آملا کے در یتیم کا دل دکھایا کون سا نبی اللہ غنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سید آمنہ آمنا خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے ہلے اس خانے میں جاتی وہاں خوشبو کون سی دکان لائی حضرت عاملہ خاتون رضی اللہ تعالی زارت کرنے لگی امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں آٹھ مہینے ہو گئے سہاگ گزر گیا آٹھ مہینے